انگریز ناپاک ہے نجس ہے کمینہ ہے صرف رنگ کا گورا اندر سے بری طرح کالا ہے اس نے پچھلی صدی میں ایک مردود کو کھڑا کیا ایک ملعون کو کھڑا کیا ایک سجاد کو کھڑا کیا ایک خبیص کو کھڑا کیا ایک کو کھڑا کیا جس کی ایک آنکھ ٹانی تھی جس کے دماغ سے بیکار انداز تھا جسے سنجیدہ انسان نہیں کہا جا سکتا اسے کہا کہ تم مجدد کا دعویٰ کر تم بنا دو انہیں کشتی پہ چلنے والی کشتیاں اور